سیدنا عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس ایک دھال یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پردہ کیا اور بیٹھ کر پیشاب کیا ہم نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی طرح پیشاب کرتے ہیں اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بنو اسرائیل کے ساتھی کو کیا سزا ہوئی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنو اسرائیل کے کسی فرد کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اس مقام کو کاٹتا تھا لیکن ان کے ساتھی نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا بس اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا گیا حدیث نمبر چار سو چورانوے مسند احمد